اور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے سعلا سائل بعذاب واقع ایک سوال کرنے والے نے اس عذاب کے بارے میں سوال کیا جو واقع ہونے والا ہے لیس لہ من للکافرین لیس لہ دافع کافروں کے لیے اس کو کوئی دور کرنے والا ہٹانے والا نہیں ہے من اللہ ذل معارج اللہ کی طرف سے جو درجوں والا ہے تعرج الملائکہ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50 الف سنہ اس میں فرشتے اور روح اس کی طرف چڑھتے ہیں ایسے دن میں کہ جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے یعنی وہ جو عذاب ہے وہ اس دن میں واقع ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کی یعنی کہ قیامت کا دن دن سب کے لیے برابر ہے اگر کوئی جلدی حساب کتاب کسی کا ختم ہو جائے گا کسی کا دیر تک جاری رہے گا ہاں، تو فرق تو ہوگا لیکن ٹائم تو اتنا ہی لگے گا فصبر صبرن جمیلا پس صبر کر اچھا صبر کرنا یارونہ بعیدا یقیناً وہ اس کو دور دیکھتے ہیں دور سمجھتے ہیں وانا راہ راہو اور ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں یوم تکون السماء کل محل جس دن آسمان تل کی طرح ہوگا پگھلے ہوئے تانبے کی طرح ہو جائے گا وتکون الجبال کل عہن اور پہاڑ روئی کی طرح ہو جائیں گے دھنی ہوئی روئی ولاس الحمیم الحمیما اور کوئی دوست کسی دوست کے بارے میں نہیں پوچھے گا یو بس وہ انہیں دکھائے جا رہے ہوں گے یبد المجرم لو یبتدی من عذاب یوم عیدم بنی اس دن مجرم خواہش کرے گا کاش کہ اس دن کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں وہ اپنے بیٹوں کو دے دے وہ صاحباتی ہی وہ اور اپنی بیوی اور اپنے بھائی کو وَفَصِيلَتِهِ الَّتِي تُعْوِي اور اپنے خاندان کو جو اسے جگہ دیتا رہا یا وہ اپنی اس دودھ پلانے والی یعنی ماں کو جو اسے جگہ دیتی رہی بمن فل عرد جمی اور جو کوئی بھی زمین میں ہے سب کے سب کو وہ بطور فریہ دے کر عذاب سے بچ جائے تم میون جی ہی پھر وہ اپنے آپ کو بچا لے کل ہرگز نہیں انہا لوا یقیناً وہ بھڑکنے والی شعلے مارنے والی آگ ہے نزاعت للشوا کھینچنے والی ہے چہرے کے گوشت کو تدعو من ادبر و تولا وہ ہر اس شخص کو پکارے گا جس نے پیٹ پھیری اور منہ مو موڑا و جامع اور اس نے مال جمع کیا اور اسے بند رکھا خلی کا حلو گیا یقیناً جلد باز یا تھوڑ دلا چھوٹے دل والا یعنی ہاں ہرس زیادہ اور صبر کم یہ ہوتا ہے حلوا جس میں ہرس زیادہ ہو صبر تھوڑا ہو ادام شروع آ جب اس کو کوئی شر تکلیف پہنچتا ہے جزور تو بہت زیادہ جدا خدا کرتا ہے وہ ادا صحل الخیر اور جب اس کو کوئی خیر پہنچتی ہے منوعا تو بہت روکنے والا ہے المسلین سوائے نمازیوں کے اللہ دینہ صلاحم صلاتہم دائمون جو اپنی نمازوں پر حفاظ ہمیشگی کرنے والے ہیں والذین فی اموالہم حق معلوم اور جن کے مالوں میں ایک مقرر حصہ ہے للسائل والمحروم سوال کرنے والے اور محروم کے لیے والذین یصدقون بیوم الدین اور وہ لوگ جو قیامت کے دن کو سچا مانتے ہیں اس کی تصدیق کرتے ہیں اور وہ جو اپنے رب کے عذاب سے ڈرنے والے ہیں ان غیر یقینا ان کے رب کا عذاب ایسا ہے کہ جس سے بے خوف ہوا گیا نہیں ہے وہ هم لفروجهم حافظون اور وہ لوگ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں اللہ علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم مگر اپنی بیویوں پر یا جن کے مالک بنے ان کے داہنے ہاتھ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ تو یقیناً وہ ملامت کیے گئے نہیں ہیں فَمَنِ بْتَغَا وَرَا عَذَالِكَ فَأُولَائِكَ هُمُ الْعَادُونَ تو جس نے اس کے علاوہ کوئی اور راستہ تلاش کیا تو وہی حد سے گزرنے والے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ لِأَمَانَاتِهِمْ وَحْدِهِمْ رَاعُونَ اور وہ جو اپنی امانتوں اور اپنے وعدوں کی پاسداری کرنے والے ہیں ان کا لحاظ رکھنے والے ہیں بشهاداتهم قائمون اور وہ جو اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں علی یحافظون اور وہ جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرنے والے ہیں فی جنات مکرمون یہی لوگ جنتوں میں عزت دیے جانے والے ہیں فمال الذین کا قبلک محتین پھر ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا کیا ہے کہ تیری طرف دوڑتے چلے آتے ہیں عن الیمین و عن الشمال عزین دائیں اور بائیں جانب سے گروہ در گروہ یا ٹولیاں بنا کر ایتمع کل امر منہم ان یدخل جنت نعیم کیا ان میں سے ہر ایک یہ تما کرتا ہے کہ وہ نعمتوں والی جنت میں داخل کر دیا جائے کل لا ہرگز نہیں انہا خلقناہم مما یعلمون یقیناً ہم نے ان کو پیدا کیا ہے اس چیز سے جسے وہ جانتے ہیں فلا پس نہیں اقسم برب المشارق والمغارب اننا لقادرون میں مشرقوں اور مغربوں کے رب کی قسم کے والے ہیں علا ان نبدل خیرا منہم اس پر کہ ان سے بہتر ہم تبدیل کر دیں وما نحن بمسبوقین اور ہم ہرگز آجز کیے گئے نہیں ہیں ہاں جی روزانہ کے اعتبار سے روزانہ سورج نئی جگہ سے طلوع ہوتا ہے جگہ بدلتا رہتا ہے اسی طرح غروب ہونے کی جگہ بھی ڈیلی تبدیل ہوتی ہے سال بعد پھر اسی جگہ پہ آتا ہے فضرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يعدون پس انہیں چھوڑ دے کہ وہ خوض کریں اور کھیلیں کہ وہ اس دن کو ملے جس کا وہ وعدہ دیے جاتے ہیں یوم یخرجون من الاجداث سراعا الى نصب یفدون جس دن وہ قبروں سے تیزی سے نکل دوڑتے ہوئے نکلیں گے جیسے وہ کسی گاڑے ہوئے نشان کی طرف لپکے یا دوڑے جا رہے ہیں خاشعتا نبصارهم ان کی آنکھیں جھکی ہوئی ہوں گی ترحقهم ذلہ انہیں ذلت گھیرے ہوئے ہوگی الذی یوم یعدون یہی ہے وہ دن جس کا وہ وعدہ کیے جاتے ہیں